تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے احرام کی حالت میں سمندری شکار کا حکم اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا تازہ شکار حلال ہے اور جو مچھلی سکھا کر زاد راہ بنائی جاتی ہے وہ بھی تمہارے لیے اور اہل فاقہ کے لیے جائز ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ شکار جو سمندر سے زندہ حاصل کیا گیا ہے مراد ہے اور لفظ تعامن سے وہ مراد ہے کہ جسے سمندر نے مار کر ساحل پر پھینک دیا ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تعام سے ہر وہ چیز مراد ہے جو سمندر میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو کہا کہ سعید بحر یعنی سمندر کے شکار تمہارے لیے حلال ہے اور نہ شکار کیا ہوا لیکن سمندر کا پھینکا ہوا وہ بھی تمہارے استفادے اور زاد راہ کی چیز ہے ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمندر نے تو زندہ پھینکا ہو لیکن خشکی پر آ کر مر گیا ہو وہ تعام ہے عبد الرحمن رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ سمندر بہت سی مردہ مچھلیاں ساحل پر ڈالتا ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ نہ کھانا جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما گھر واپس ہوئے قرآن کھولا اور یہ آیت دیکھی تعامت سیارہ تو کہا جاؤ اور کہہ دو کہ لیا کرو کیونکہ سمندر کی چیز کو اللہ تعالیٰ تعام کہتے ہیں ابن جری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تعام سے سمندر کی مردہ مچھلیاں ہی مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سمندر کی موجوں سے مردہ آئی ہوئی مچھلی تعام ہے متاع سے مراد منفعت اور قوت ہے سیارہ جمع ہے سیار کی اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو سمندری مقامات پر رہتے ہیں وہ تو تازہ تازہ شکار کر لیتے ہیں اور جو مر جائیں ان کو سکھا کر ذخیرہ کر رکھتے ہیں یا شکار کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور یہ مسافرین اور ساحلی مقامات سے دور رہنے والوں کے لیے زاد راہ کا کام دیتا ہے جمہور نے ماہی مردہ کے حلال ہونے پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا یہ تین سو آدمی تھے میں بھی شامل تھا ہم راستے ہی میں تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سارے لشکر میں سے سب کا زاد راہ لا کر جمع کر دیں میرے پاس کھجور زاد راہ تھی ہم اس میں سے ہر روز تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے آخر کار وہ ذخیرہ ختم ہوا اور رسد کے طور پر ہم کو صرف ایک ایک کھجور ملتی تھی ہم لوگ خود اب مرنے کے قریب ہو گئے لیکن سمندر تک آ پہنچے تھے ساحل پر دیکھا کہ ایک مچھلی ٹیلے کے مانند چوڑی چکلی پڑی ہوئی ہے ہمارے سارے لشکر نے اس کو تیرہ دن تک کھایا ابو عبیدہ رضی اللہ نے اس مچھلی کی دو پسلیوں کو بصورت کمان قائم کرنے کا حکم دیا اس کمان کے نیچے سے ایک اونٹنی سوار گزر گیا اور اس کے بالائی حصے کو چھو نہ سکا یعنی وہ اس قدر بڑی تھی جابر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ ساحل بحر پر ایک بلند ٹیلا سا معلوم ہوا دیکھا تو وہ سمندر کا ایک جانور مرا پڑا ہوا تھا جس کو عمبر کہتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو میت یعنی مردار ہے پھر کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں بھوک سے مجبور ہو گئے ہیں تازہ تازہ گوشت ہے خوب کھاؤ ہم وہاں ایک مہینہ ٹھہرے رہے ہم تین سو آدمی تھے کھا کھا کر خوب موٹے ہو گئے اس کی یعنی اس جانور کی آنکھوں کے ڈھیلوں کے اندر سے ہم مٹکے بھر بھر کر روغن نکالتے تھے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ لیے تھے جیسے گائے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آگ کے گڑھے میں تیرہ آدمیوں کو بٹھایا تھا اس کی ایک پسلی لے کر بصورت کمان زمین پر قائم کی گئی تو بڑے سے بڑا اونٹ اس کے نیچے سے نکل گیا یہ روایت بخاری اور مسلم نیز معطا مالک اور صحیب نے حبان وغیرہ میں ہے غرض یہ کہ وہ مچھلی اس قدر بڑی تھی پھر ہم نے اس کا گوشت سکھا کر زیادہ راہ بنا لیا جب مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا رزق تھا اگر تمہارے ساتھ کچھ ہے تو لاؤ ہمیں بھی کھلاؤ ہم نے رسول اللہ کے پاس کچھ بھیجا رسول اللہ نے تناول فرمایا یہ روایت مسلم کی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب کہ یہ مچھلی پائی گئی تھی بعض کہتے نہیں نبی ساتھ نہیں تھے اور وہ دوسرا واقعہ ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں واقعہ ایک ہی ہے پہلے واقعے میں نبی ساتھ تھے پھر نبی نے جب دوسرا لشکر بھیجا تھا تو اس کے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے اور یہ واقعہ اسی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ والے لشکر کا تھا وہ اللہ سر نبی داؤد میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر اس سے وضو کر لیا کریں تو پیاسے رہ جائیں گے تو کیا ہم اب سمندر سے وضو کر سکتے ہیں یعنی اس کے پانی سے رسول اللہ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مردہ مچھلی حلال ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حرم میں ٹڈی کا شکار کرنے کی ممانعت کی ہے اور بعض فقہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ تمام آبی جانور کھائے جا سکتے ہیں اور اس میں کسی چیز کا استثنا نہیں ہے بعض نے مینڈکوں کو مستثنا کیا ہے اور اس کے سوا باقی کو جائز رکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مینڈک کو ماننے کی ممانعت کی ہے یعنی اس کو ماننے سے روکا ہے اور فرمایا کہ اس کی آواز اللہ کی تسبیح ہے دوسروں نے کہا ہے کہ مچھلی کھا لی جائے لیکن مینڈک نہ کھائیں ان دونوں کے ماسوا میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ خشکی پر وہ جانور کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر ان کے مشابہ پانی میں پائے جانے والے جانور ہیں وہ کھائے جائیں اور جو خشکی کے جانور نہیں کھائے جاتے ہیں بہر کے بھی ایسے جانور نہ کھائے جائیں یہ سب اختلاف بر مذہب شافعی ہے جمہور نے اصحاب مالک و شافع اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث عمبر کے ذریعے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سمندر کا پانی طاہر ہے اور اس کا مردہ حلال ہے اس لیے کہ وہ ایسی مچھلی کو بھی جائز رکھتے ہیں احرام کی حالت میں بری شکار کا حکم وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما یعنی حالت احرام میں تم کو بر یعنی خشکی کا شکار کرنا حرام ہے اگر عمدن ایسا کرو گے تو گنہگار بھی ہوگے اور تاوان بھی دینا پڑے گا اور خطا سے کیا ہے تو تاوان دینے کے بعد سزا اٹھ جائے گی لیکن اس شکار کا کھانا حرام ہوگا اس لیے کہ وہ اس کے حق بے مثل میتا کے ہے اور امام شافی و مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ احرام والوں اور غیر احرام والوں سب کے لیے اس کا کھانا حرام ہے بس وہ شکاری اگر اس میں سے کچھ کھا لے تو کیا اس پر دگنا فدیہ لازم آ جائے گا اس میں علماء کے دو قول ہیں ایک تو یہ کہ ہاں دگنا فدیہ لازم آئے گا عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر محرم شکاری اس کو ذبح کرے اور کھا لے تو دو کفارے لازم آئیں گے ایک جماعت علماء کا مذہب یہی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے کھانے پر دوسرا فدیہ لازم نہ آئے گا مالک ابن انس رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے ابو عمر کہتے ہیں کہ زانی نے حد ماری جانے سے پہلے بار بار وتی کی تو اس پر ایک ہی حد واجب ہوگی ابو ثور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں محرم پر صرف کفارہ لازم آئے گا اور اس سعید یعنی شکار سے کھانا اس کے لیے حلال ہے لیکن میں مکرو سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں سے کھائے جب غیر محرم شکار کرے اور محرم کو ہدیہ بھیجے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے لیے مطلقاً جائز ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ خود اس کے لیے شکار کیا ہو یا نہ کیا ہو ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے غیر محرم کے شکار کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کا کھانا محرم کو حلال ہے تو فتویٰ دیا کہ ہاں کھا سکتا ہے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہیں علم ہوا تو کہا کہ اس کے خلاف اگر تم فتویٰ دیتے تو میں تمہیں سزا دیتا لیکن دوسرے لوگ بالکل یہ ناجائز سمجھتے ہیں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما مکرو سمجھتے ہیں کیونکہ حرم علیکم کی آیت عام ہے علی رضی اللہ عنہ محرم کے لیے اکل الحم سعید مکرو کہتے ہیں اور مالک اور شافر امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ غیر محرم نے اگر محرم کی خاطر شکار کیا ہو تو محرم کو اس کا کھانا اب جائز نہیں صاحب بن جثامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر ہدیہ بھیجا تھا تو رسول اللہ نے واپس کر دیا تھا اور جب رسول اللہ نے بھیجنے والے کے چہرے پر کچھ آثار رنج محسوس کیے تو فرمایا کہ میں تو صرف محرم ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتا ہوں یہ حدیث بخاری اور مسلم میں الفاظ کثیرہ کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا تھا کہ یہ صرف آپ کی خاطر شکار کیا گیا تھا اس لیے واپس کیا اور اگر کوئی شکار محرم کے واسطے نہ کیا گیا ہو تو محرم کے لیے اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے ایک گورخر شکار کیا تھا اور وہ محرم نہیں تھے اور ان کے اصحاب محرم تھے تو وہ اس کے کھانے سے باز رہے اور نبی سے پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے شکاری کو شکار کرنے کے لیے شکار بتایا تھا یا اس کے قتل میں مدد کی تھی تو اصحاب نے کہا نہیں تو فرمایا کہ پھر تو کھاؤ اور خود آپ نے بھی کھایا یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے معطا مالک میں ہے کہ عامر ابن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب وہ عرج میں تھے اور محرم تھے یعنی حالت احرام میں تھے سردی کا زمانہ تھا دیکھا کہ آپ نے اپنا چہرہ ارغوانی چادر سے چھپا لیا تھا پھر شکار کا گوشت لایا گیا تو آپ رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ شکار میری خاطر کیا گیا ہے اور تمہاری خاطر نہیں کیا گیا ہے